آگے ایا کا نابود و ایا کا نستعین ایا کا اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا نابودو اس کا روٹ ورڈ ہوگا آئین با اور دال آئین با دال جو آئین بے بولتے ہیں نا ہم اردو میں اگر دیکھا جائے تو نعبدو کا بھی اگر ہوتا تو بھی اس کا مطلب ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن یہ کا کو پہلے مقدم کیا گیا یعنی پہلے لیا گیا ہے اس لیے یہ ایا لگ گیا ہے جب اس کو کاف کو یا جو بھی رونان ہوتے اس کو پہلے لیا جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے آپ اس طرح نہیں بول سکتے نا کہ ک نابودو اس لیے یہ ایا لگی ہوئی ہوتی ہے تو ایا کا نابودو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اس میں ایمفیسائز ہوگی اگر آپ کہتے ہیں نابودو کا یعنی یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جملے فیلیاں کہاں جملے فعلیہ یعنی وربل سینٹنس جو ہوتا ہے وہ اگر عربی میں جملے فعلیہ کو آپ جملے اسمیہ میں تبدیل کرتے ہیں یعنی اسم کے ساتھ اگر شروع ہوتا ہے سینٹنس تو اس میں بہت زیادہ ایمفیسائز ہوتی ہے بہت زیادہ اس پہ زور دیا جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسلیشن میں اس طرح آتا ہے کہ ہم صرف صرف کہاں سے آیا صرف تیری ہی ہی کہاں سے آ گیا یہ اس وجہ سے آیا کہ جو کاف تھا یہاں پر نابودو کا تو کاف پہلے لیا گیا اور اس کو جملے اسمیہ بنایا گیا یعنی نامینل سینٹنس بنایا گیا تو اس کا مطلب ہے اس پہ زیادہ امفیسائز آ گیا تو ایا کا نابودو یعنی صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اگر ہم بولتے ہیں کا تو اس کا مطلب ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں سمپل سینٹینس میں ہو جاتا ہوں کا روٹ ورڈ میں نے کہا کہ آئین با این دال ہے تو ابو دیا جو ہوتا ہے وہ کس کو کہتے ہیں ابو دیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے ذلت اور ان کے سارے ظاہر کرنا یعنی چھوٹا بن کے دکھانا ذلت اور انکساری کے لیے آتا ہے العبادہ کس کو بولتے ہیں العبادہ انتہائی درجے کی ذلت اور انکساری کے لیے آتا ہے یعنی بہت زیادہ ذلت یعنی اس میں کیا ہوگا معنوی اعتبار سے یعنی میننگ کے اعتبار سے العبادہ کا جو لفظ ہے وہ عبودیہ جو میں نے کہی تھی پہلا اس سے زیادہ بلیغ یعنی ایلوکوینٹ ہوگا تو اس میں زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلیکوینسی آتی ہے لہٰذا عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ذات ہو سکتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ وہی عبادت کا مستحق ہے تو اسی سے آپ دیکھیں اسی مادے سے اسی روٹ ورڈ سے اور بھی ورڈس آتے ہیں جیسے العبد عبد کا الگ الگ مطلب آتا ہے قرآن میں بھی دیکھیں کبھی غلام کے معنی میں بھی آتا ہے سلیوری جو بولتے ہیں سلیو کبھی اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے لیے آتا ہے جو بھی ہے بندے جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ مسلم ہو غیر مسلم جتنے بھی بندے ہیں ان سب کے لیے بھی عبد کا مطلب آتا ہے اور تیسرا معنی کیا آیا ہوا ہے کہ ایسے اللہ کے مخلص بندے پیور بندے جو عبادت اور خدمت کی بدولت عبودیت کا درجہ حاصل کرے یعنی انہوں نے بہت زیادہ اللہ کی عبادت کی بہت اس کی وجہ سے ان کو جو عبودیت کا جو درجہ ملا وہ وہ مل رہا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھیں یہ بھی معنی آتا ہے تیسرا جو میں نے ابھی بتائی چوتھی معنی کس طرح آتی ہیں کہ ایسے بندے جو دنیا کے لالچ یعنی گریڈ اور ہرس کے غلام بن کر ہر وقت اس کی عبادت میں لگے ہوئے رہتے ہیں یعنی دنیا کی محبت دنیا کی لالچ اس کے بندے بنے ہوئے ہیں اس کی دلیل ہمیں ملتی ہیں بخاری میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدرہم تعیس عبد الدینار تو اس میں کیا ہے درہم کا بندہ ہلاک ہو دینار کا بندہ ہلاک ہو یعنی بس پیسے کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو وہ پیسوں کا بندہ ہے یعنی دینار اور درہم جو کرنسی کے لیے یوز ہوتا تھا یہ جو بندہ بندگی آپ دیکھیں آپ وہ الگ الگ میننگ میں بھی آ سکتی ہیں تو یہاں پر عبد ہم دیکھیں کہ عبادت کے معنی میں ہے کیونکہ یہ کیا ہے ناؤن نہیں ہے بلکہ ورب ہے یعنی فیل ہے تو یہ نون جو ہے نا آپ کو نظر آ رہی نون کا یہاں پر ہم کے معنی میں ہم لیں گے ہم عبادت کرتے صرف اور صرف اونلی یور صرف اور صرف ہم تیری عبادت کرتے تو یہاں پر ایمفیسائز آ گیا واؤ آتف کا ہوتا ہے واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور اے اینڈ ڈی اینڈ جو کہتے ہیں وہ اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ حرف ہے آگے آتا ہے وہ ایا کا نستعین اب پھر سے ایا کا اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ نہ ہی ناؤن ہے نہ ہی اسم ہے نہ ہی فعل ہے تو اس کا کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوگا تو یہاں پر یہ یا کا نستعینوں تو یہاں اگر اس طرح بھی ہوتا نا نستعینوں کا ہم مدد چاہتے ہیں تو بھی انف ہوتا اب اس کا روٹ ورڈ پہلے دیکھیں آئین واؤ نون آؤن سے ہیں استعانت آؤن تو اس کے روٹ ورڈ میں اگر آپ جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مدد اور سپورٹ کرنا مدد کرنا سپورٹ کرنا اس کے لیے آتا ہے آئین واؤ نون تعاون ہم جو کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا کوآپریٹ کرنا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پھر استعانہ استعانہ کس کو کہتے ہیں مدد طلب کرنا یعنی کسی سے مدد مانگنے کو کہتے ہیں اب اسی روٹ ورڈ سے آپ دیکھیں گے آپ جب سورہ البقرہ کے آیا نمبر سکسٹی ایٹ میں پہنچیں گے تو وہاں پر اسی مادے سے آوان و نایا ہوا ہے یہ الگ معنی میں آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ درمیانی عمر مڈل ایج جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں درمیانی عمر کے لیے تو میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ روٹ ورڈ کبھی کبھی سیم ہوتے لیکن مطلب کبھی الگ بھی ہو سکتے ہیں اور جو لینگویج ہوتی ہے عربک لینگویج لغت جو ہے اس میں اور بھی کئی معنی میں آیا ہوا ہے لیکن بہرحال یہاں پر ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ہم مطلب کریں گے مدد چاہتے ہیں اب چاہنا کس سے آ گیا کہاں لکھا ہوا ہے چاہنا اریدو اریدو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا یہ یہاں پر ہے ہی نہیں تو یہ آپ انشاءاللہ آہستہ آہستہ دیکھیں گے گرامر میں کہ حمزہ سین تا جو آتی ہے شروعات میں استفال کے وزن پہ اس کا مطلب ہوتا ہے مانگنے کے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہچانے کی یہاں پر مانگنے کا مطلب آیا ہوا ہے اگر یہ اس طرح بھی ہوتا ہے نا نستعین کا ہم مدد چاہتے ہیں تیری یا تجھ سے ہم مدد چاہتے یہ بھی انف ہوتا یہ وربل سینٹنس یعنی جملے پھیلیا ہوتا لیکن اس میں ایمفیسائز نہیں ہے جب آپ اس کو نامینل سینٹینس یعنی جملے اسمیہ بنائیں گے تو اس میں بہت زیادہ زور آئے گا کس طرح اب دیکھیں ہم نے کاف کو اٹھا کے پہلے لے لیا تو کیا ہو گیا ہم ق نستعین نہیں بول سکتے تو ایا لگ جاتی ہیں تو ایا کا و ایا کا نستعین کا مطلب کیا ہے صرف صرف اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں تو یہ صرف اور ہی کہاں سے آیا اس وجہ سے کہ یہ جملے اس میاں ہیں اس میں ایمفیسائز زیادہ ہوگا تو یہ نستعین کا ہم دیکھیں